تفسیر دیکھتے ہیں بنی آیات کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیجین وآت المال على خبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والدراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت اولائک اللذین صدقو یہی ہیں لوگ جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ جو ڈرنے والے ہیں یہاں سے اس رکو کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تو لئیسا سے شروع کی نہیں کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے اور نو کا لفظ انسان کے اندر ایک الرٹنس پیدا کرتا ہے اور کسی چیز کو نا کے ساتھ سن کے اس کا شعور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اس آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ یہاں یہ آیت کیوں آئی اور اس کی شان نزول کیا تھی تو حقیقت میں اس کا تعلق بھی قبلے کی تبدیلی کے حکم کے ساتھ ہی ہے پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے خانہ کعبہ کو ایک قبلے کے طور پہ جب پسند کیا تو یہود کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ ایک اشتعال آیا اور انہوں نے اس موقع کو جانے نہ دیا اور مسلمانوں پہ بہت ساری باتیں کی انہی باتوں میں انہوں نے اسلام کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر کے دکھانے کی کوشش کی اور نہ بھی کوئی بات ہو تو اس بات کو ایک بہت بڑی بات بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے اور نصارہ یعنی کرسچینز مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بس نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو اب ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت اس کے بارے میں جو ملتی ہے وہ بھی قطادہ ہی سے ہے کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے نفس وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھا تو اس پر یہ آیت لئی سلبر سے آگے تک نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امت وسط کو یہ تمام احکامات سنانے اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم اگر واقعی مسلمان کہتے ہو خود کو تو اپنے عملوں کو تو دیکھو کر کیا رہے ہو تمہاری ترجیحات کیا ہیں اور یہاں سے لے کے آگے تک پھر پورے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی نیکیوں کا ذکر ہوگا انیس نیکیوں کا ذکر اس ایک آیت میں موجود ہے ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں لفظوں کے ساتھ لئی سل برا نہیں ہے نیکی کیا نہیں ہے نیکی آگے لفظ برو مخضوف ہے اصل کلام کیسے ہے لئی سل برو برن کہ نیکی صرف نیکی ہی نہیں ہے یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ انسان کلمہ پڑھ دے بلکہ نیکی کے کچھ تقاضے ہیں ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو انسان کو ادا کرنے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے لئی سل برانت ولو وجو حکم قبل المشرقی والمغرب نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو اور صرف اسی کے اوپر فخر کرتے پھرو اسی کے اوپر لوگوں سے جھگڑتے رہو اصل میں تبدیلی قبلہ کے اوپر یہود کے احتجاج کا یہ جواب ہے کہ کیوں گھبراتے ہو کیوں ڈرتے ہو ان چیزوں میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کہ قبلہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو یا وہ بیت المقدس کی طرف ہو اصل بات کیا ہے کہ اصل کام کی طرف آؤ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو بڑے بڑے کاموں پہ آؤ پھر نیکی کیا ہے البر آمن اگر نیکی کی تفصیلات جاننا چاہتے ہو تو نیکی کا پہلا مرحلہ پہلی چیز کیا ہے اللہ پر ایمان لانا انسان اللہ کو اپنا رب مان لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا دل جڑ جائے اس کو واقعی اپنی زندگی میں اہمیت دینے لگے اور کیا ہے ولیوم آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان کیا ہے انسان اپنے عمل سے کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہی میں اپنا معاملہ جوڑتا ہوں اور جو تو کہے گا اس کو بھی مانوں گا اگر دیکھا جائے تو اس ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں اور وہ لوگ جو صرف عمارتوں کے نام پہ جھگڑتے ہیں اور وہ لوگ جو دین کے نام پر کسی مقدس ستون کو پوچھتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے محبت صرف یہی نہیں کہ انسان کسی ایک عمارت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے بلکہ اصل خدا پرستی تو یہ ہے کہ انسان رب کے دامن کو تھام لے اس کی زندگی عمل کی ایک تصویر نظر آئے ہر دینی عمل کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کے کچھ نہ کچھ ظاہری ایکشنز ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے جو دین سے مطلوب ہے وہ رب کو پانا ہے جو اللہ نور السماوات والارض جو زمین و آسمان کا نور ہے اقرب علیہ من حبل الورید جو انسان کی شہرک سے قریب ہے اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز کسی کو پسندیدہ بناتی ہے تو وہ ظاہر داری نہیں ظاہری چیزیں نہیں بلکہ وہ عمل جو انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے کہ رب کو اس طرح پا لے کہ اللہ اس کی پوری ہستی میں اتر جائے وہ آدمی کے شعور میں شامل ہو جائے پھر انسان کا مال رب کا مال بن جائے جب انسان آمن باللہ کی کیفیت پہ آتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ مالک سمجھتا ہے اس کا مال اپنا نہیں رہتا وہ اس کے رب کا مال بن جاتا ہے پھر اب اس کی یادوں میں سما جاتا ہے اس کے کردار پہ چھا جاتا ہے پھر انسان اپنے رب کو اس طرح تھام لیتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل وقت میں بھی اس کی رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتی اور انسان اپنے رب کا حق سچی وفاداری کے ساتھ ادا کرتا ہے پھر جب انسان رب پر ایمان لاتا ہے نا تو اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے اور جب اللہ پر ایمان آتا ہے تو پھر بل یوم الاخر آخرت پر بھی ایمان آتا ہے آخرت پر ایمان کیا ہوتا ہے آخرت کے دن پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دنیا کے بجائے آخرت کو زندگی کا اصلی مسئلہ سمجھنے لگے پوچھیے اپنے آپ کو کیا میرا آخرت پر ایمان ہے کیا میں آخرت کو ہی اصل مسئلہ سمجھتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے میرا کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت زندگی میں محسوس ہوتی ہے کیا میں صرف رب کو مانتی ہوں یا اس کے حکم کو بھی مانتی ہوں اور پھر جو ہی انسان آخرت کو مانتا ہے تو والملائکہ تو فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کے کارندے مانے اللہ کے کام کرنے والے مانے جو دنیا میں ہر کام کو چلا رہے ہیں اور ان فرشتوں سے انکار تو انسان کر بھی نہیں سکتا یہ تو انسان کی ضرورت ہے انسان دنیا میں کیسے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب چار ماہ کا حمل ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور بچے میں روح ڈالتا ہے انسان کی دنیا میں آمد فرشتے کے چھونے سے ہوئی اس کے ٹچ سے ہوئی دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں تو جب تک انسان فرشتوں کو مانتا نہیں وہ تو اپنی موت اور حیا کو بھی نہیں مانتا فرشتوں کو نہیں مانتے تو یہ ایمان کا خلل ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ول کتاب اور پھر انسان کتاب پر ایمان لائے کتاب پر ایمان سے کیا مراد ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ نے انسان کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھیجا یہ میری گائیڈ لائن ہے یہ میری ہینڈ بک ہے اور مجھے اس کی ایک ایک بات کو فالو کرنا ہے پیغمبروں پر ایمان کی بات آتی ہے اس کے بعد تو گویا کہ رسولوں کو پیغمبروں کو انسان اللہ کا نمائندہ سمجھتا ہے کہ جن کو اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا جب انسان کے اندر یہ ایمان گہرا ہوتا ہے اس کی جڑیں اندر اترنے لگتی ہیں تو پھر انسان اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا اور فوراً اپنا مال اللہ کے حکم سے دیتا ہے المال خوب بہی اور وہ اس کی محبت میں مال کو خرچ کرتا ہے اتنی رب کی بات کا یقین آ جاتا ہے اس کی ذات کا اتنا گہرا شعور ملنے لگتا ہے کہ انسان پھر اللہ کی محبت اور شوق میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دینے لگتا ہے پھر وہ انسانوں کو مصیبتوں سے چھڑاتا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے وہ رب کے بندوں سے بھی پیار کرنے لگتا ہے اور پھر کس کو دیتا ہے زویل قربہ رشتہ داروں کو دیتا ہے جن کو دینا سب سے مشکل لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو پھر ولی یتیموں کو دو جن کا کوئی نہیں جو معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں جن کو خیر دیر سے ملتی ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں جچتے نہیں اور انسان پھر ایسی جگہوں پہ دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے اس کو مال سے محبت ہوتی ہے لیکن رب کی محبت مال کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے اور وبن نصبیل پھر وہ مسافروں پہ بھی دیتا ہے جن سے نہ کوئی جان نہ پہچان جن کو کبھی دیکھا نہیں دوبارہ دیکھنا بھی نہیں لیکن اس نے تو یہ سوچ کے دے دیا کہ آج میں نے اس کی مشکل حل کی کل اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کرے گا میں تو اپنے لیے دے رہا ہوں میں تو اپنے رب کے لیے دے رہا ہوں اور اسی طرح سے انسان آگے سے آگے جاتا ہی جاتا ہے جاتے ہی جاتے پھر نیکیاں کرتا جاتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت انسان کو اللہ کی محبت سے شروع کروا کے بندوں کی محبت پہ لاتی ہے پھر انسان اس وقت میں اپنے آپ کو ویسا ہی رکھ کرنا چاہتا ہے جیسا اس کا رب اس سے چاہتا ہے پھر ان کو بھی دیتا ہے جو مانگتے ہیں وسائلین اور ان کو بھی دیتا ہے جو مانگتے نہیں لیکن لوگوں نے ان کو باندھ لیا جو لوگوں کے اندر کسی قید میں آگے پھر رقاب ان کی گردنوں کو آزاد کراتا ہے پھر جب انسان اپنا مال شوق سے خرچ کرتا ہے نا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ رب کا کر پاتا ہے جو ہی رب کی ضرورت زندگی میں محسوس ہوتی ہے تو جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے اقام الصلاح نماز پڑھنے کے لیے نماز قائم کرنا کیا ہے اللہ کے آگے جھک جانا انسان نماز ادا کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ میرا پورا جسم تیرے حکم سے بندھا ہوگا تو جو بھی کہے گا میں کروں گا نماز میں جو کیفیت تو نے مجھ سے چاہی میری ساری زندگی یہی کیفیت رہے گی تیرے حکم کے آگے کھڑا ہوں گا تیری بات سن کے جھک جاؤں گا اور میرا دل میرا جسم کا ایک ایک انگ تیرے آگے جھکا ہوگا اور پھر ساتھ ہی وہ آتزکا پھر زکوٰۃ دینے لگتا انسان پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان زکوٰۃ کو ادا کرنا اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا مستقل حصہ سمجھ لیتا ہے پھر اس کو سو میں سے ڈھائی دینے مشکل نہیں لگتے ہنڈریڈ میں سے ٹو اینڈ ہاف پرسینٹ دینا مشکل نہیں لگتا اس کو پتہ ہے باقی بھی نائنٹی سیون پوائنٹ ہاف یہ بھی میرے رب کا ہے یہ تو مجبوری سے بھی دے رہا ہوں باقی اپنی خوشی سے بھی دے سکتا ہوں اور پھر انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو وہ عہد کا درجہ سمجھتا ہے ولم پھو نبی عہدی مزا پھر وہ عہدوں کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں جب بھی عہد کریں وہ کیسے پھر وہ ہر عہد کو اللہ سے کیا وہ عہد سمجھتا ہے چھوٹوں سے معاملہ ہو یا بڑوں سے ہو ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے وہ شادی کی صورت میں ہو یا نکاح کی صورت میں ہو وہ منگنی کی صورت میں ہو یا کسی بزنس کا کانٹریکٹ ہو ہر حال میں انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خر پا لیتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں راستے سے نہیں ہٹتا وہ صابرین فل نفلائی اور پھر مصیبت ہو یا تنگی وحین الباس جنگ کیوں نہ لگ جائے انسان صبر کرتا ہے پھر اس کو اتنا رب پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ تنگی ہو یا مشکل جنگ ہو یا امن میرا رب میری مدد کرے گا وہ جمع رہتا ہے وہ مشکلات کو دیکھ کے ہٹتا نہیں وہ دین کو چھوڑتا نہیں اور رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیتا ہے زبان سے جو بات نکلی لا الہ الا اللہ اس کو اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے وہ صرف گفتار کا غازی نہیں رہتا وہ کردار کا غازی بنتا ہے پھر وہ کلمہ صرف اس کی زبان کی نوک پہ نہیں ہوتا اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کلمے کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اسی لیے پھر رب سے یہ ٹائٹل ملتا ہے اولائک الذین صدقو یہ ہیں سچے لوگ یہ لوگ ہیں سچے تو باقی کیا ہیں ہر ایک کو سوچنا ہے اسی لیے تو صورت بکرا کے دوسرے رکوع میں کیا کہا کہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر لیکن وما ہم بھی مومنین وہ ایمان والے نہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہاں صداقت کون سی صداقت ہے کلمے کی صداقت اسلام کی سچائی بیان کرتا ہے انسان وہ المتقون اور یہی لوگ ہیں سچے یہ کسی جھوٹے سہارے پر اعتماد نہیں کرتے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کے نڈر ہو کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک سٹریچ میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے دروازے کھول دیے انسان کو بتا دیا کہ دیکھو حقیقی نیکی کرنی ہے تو تمہیں یہ سارے ہی کام کرنے پڑیں گے اگر تم نے یہ نہ کیے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے تو یاد رکھو تم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو اس کا بد تمہیں کل پتہ چلے گا اگر دیکھا جائے تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا رب بھی مجھے پسند کرے پھر میرا رب بھی میرے ساتھ پیار کرے پھر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی ہستی اس میں سما جائے وہ اپنے مال کو اپنا نہیں رکھتا اور اس طرح سے ایک دم بدلتے بدلتے ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے پھر اسلام بندے کی زبان سے دل میں اور دل سے اس کے جسم میں اتر آتا ہے پھر وہ دوسروں کو نہ بھی کہے کہ میں رب کا بندہ ہوں لیکن اس کے عمل بتاتے ہیں کہ وہ رب کا بندہ ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان ساری باتوں کا ذکر کیا تو کن البرا من آمن باللہ یہ جو آمنا کے ساتھ با لگی ہوئی ہے نا یہ بڑی خوبصورت با ہے آ بی عربی میں کہتے ہیں استقرار اطمینان کو اصل میں ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر جو ٹھنڈک اترتی ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان واقعی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے نا پھر اس کے اندر ایک اطمینان آتا ہے ایک ٹھنڈک اترتی ہے پھر وہ بچا بچا کے نہیں رکھتا اپنے آپ کو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا وہ کسی مشکل میں بھی ہو تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کسی پریشانی میں بھی ہو اس کا دل مطمئن ہے وہ بیمار ہے لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ الحمد للہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکلات میں ہے لیکن حقیقت میں وہ مشکلات اس کے لیے ٹھنڈک بن جاتی ہیں کیونکہ وہ رب کی طرف سے آئی ہوئی ہیں رب نے ان کو جو کہا وہ اس کو ماننے کو تیار وہ وہی کام کرتا ہے جو رب کروانا چاہتا ہے یہ ہے ایک مسلمان جو ایک شعوری طور پہ مسلمان بنتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ایمان کے فوراً بعد کس کی بات ہوئی وا تل مال خوب یعنی ایمان کے فوراً بعد دینے کی بات ہوئی کیونکہ جب انسان کچھ لے لیتا ہے نا پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوں بھی پھر وہ رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہ غریب اور ضرورت مند ہوں وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ یہ میرے رب کے بنائے ہوئے رشتے ہیں میں ان کے ساتھ اپنا معاملہ رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں پھر وہ صدقہ سمجھ کے نہیں دیتا وہ تحفہ سمجھ کے دیتا ہے وہ ہدیہ سمجھ کے دیتا ہے تہادو تہابو وہ محبت بڑھانے کے لیے یہ سارے معاملے کرتا ہے کہ میرے رشتے دار میرے رب کے دیے ہوئے تحفے ہیں اور تحفہ ہوتا کیا ہے کسی کو یہی بتانا ہوتا ہے نا کہ تم میرے نظر میں اہم ہو آپ دیکھیے کہ ایک وہ اسلام ہے جو ہم نے قبول کیا ہوا ہے اور ایک وہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں دکھاتا ہے ہم سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کیا واقعی یہ ساری چیزیں ہمارے عمل میں ہیں یا لانا چاہتے ہیں کہ مطمئن بیٹھے ہوئے کچھ نہ کر کے بھی یہ سوچ کے کہ چلو بہت کچھ تو کر رہے ہیں کتنا کچھ تو کر لیا اب اور کریں نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے عنایتوں میں نیکی کا اصل معیار بتا دیا اصل نیکی پھر کیا ہے یہاں آپ نے غور کیا لئی سل برعان تو ولوجی بل قبل المشرق والمغرب نہیں ہے نیکی کہ تم چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو تو پھر نیکی کیا ہے نیکی ہے اللہ کا خوف صورت بکرایت ون ایٹی نائن میں آتا ہے مِنْ زُهُورِهَا سل الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے پوچھیے اپنے آپ سے ساتھ ساتھ محاسبہ کریں کیا میں واقعی نیکی کے کام کرتی ہوں کیا نیکی نہیں ہے دین کی ظاہری رسومات کو صرف ادا کر لینا ہی نیکی نہیں اسی طرح صرف خانہ پوری کے طور پر چند عمل کر لینا حقیقی نیکی نہیں اصل نیکی وہ ہے جو بندہ رب کے لیے کرے جو رب چاہتا ہے وہی کرے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے sixteen hundred seventy one number کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور یعنی اونٹ ہانکنے کا اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی یعنی لوگ جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں بھاگا دوڑی ہے تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگوں آہستگی اور وقار اپنے اوپر لازم کر لو اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے نام پہ ہر وقت ہلچل مچائے رکھتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں نہیں بیبی سٹیپس لینے ہیں چھوٹے چھوٹے نپے تلے قدم اٹھائیں گے خود بخود نیکی آئیں گی شور اور ہنگامہ نیکی نہیں سکینت اور وقار کو سامنے رکھنا ہے کیوں کہ انسان کے اندر جب تحمل آتا ہے نا تو وہ زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے عموماً ہم نیکی کے نام پہ شور و غل کرتے ہوئے دکھتے ہیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہیں پتا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں تو لہٰذا انسان کو نیکی کے نام پہ بھی سکون ایک اطمینان آپ اپنے دل کا جائزہ لیا کریں میں مطمئن ہوں اپنے آپ سے میرے اندر سکون ہے ٹھنڈک ہے میرے اندر بے چینیاں تو نہیں ہیں پریشان تو نہیں رہتی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ کیسے ہوگا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا کال ہے آپ کے سامنے رکھوں گی کہتے ہیں نمازیں نہ پڑھو اور دوسرے کام کر لو یہ نیکی نہیں ہے یعنی بعض لوگ سوشل ورک کے نام پہ بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تو یہ ان کی نیکی کہ ان کی نیکی نہیں ہے نیکی تو اصل میں عقیدے کا نام ہے جس کو رب پہ یقین آ جاتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کو نہ مانے پھر وہ رب کو ہی نہیں مانتا ان کو بھی مانتا ہے جن کو ماننے کا رب حکم دیتا ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز نیکی کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ کے سامنے رکھوں گی محمد بن امر سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا برہ کا معنی یعنی کیا ہوتا ہے بہت نیک تو مجھے زینب بن تیبو سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نب سے سلم نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے اور میرا نام برہ رکھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو اللہ ہی تم میں سے نیکی والوں کو جانتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں تو آپ نے فرمایا زینب رکھ دو اس سے کیا پتہ چلا کہ بہت رونت والے نام نہیں رکھنے چاہیے ہمارے ہاں مثلا آپ دیکھیں بعض لوگ پاکیزہ نام ہوتا ہے ایسے نام رکھتے ہیں جسے بہت متقی اور تقوا کا تصور آئے اللہ کو پتہ ہے دلوں کا حال کیا ہے لیکن انسان کوشش کرے لیکن فخر والے نام نہ رکھے اسی طرح نیکی کی ایک قسم نبصِ وسلم نے فرمائی جابر رسی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حج مبرور کون سا نیکیوں سے بھرا ہوا حج اس کی جزا جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی پھر پوچھا وما برروحو اس کی نیکی کیا ہے صحابہ نے فوراً پوچھا اچھا حج کریں گے تو اس کی جزا جنت ہے تو اس کی نیکی کیا ہے حج کی نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا حج کی نیکی کیا ہے اطعام اتعام وطیب الکلام کتنا پیارا ربط ہے نا آپ کے لفظوں میں کھانا کھلانا اور اچھی اور پاکیزہ بات کرنا ہم کرتے ہیں یہ ہمارے ہاں سے عموماً جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یہ دونوں کام نہیں کرتے کھانا کھلانا تو کیا کھانا کھاتے ہیں اور جتنے جھگڑے وہاں کرتے ہیں شاید ہی کبھی زندگی میں کیوں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مشرق اور مغرب کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں یہ جواب ہے یہود کے بیت المقدس کے مغربی سائٹ کو قبلہ بنانے کا اور نصارہ یعنی کرسچنس کے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو قبلہ بنانے کا کیونکہ یہ دونوں اپنی اپنی سمتوں کو مقدس سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم نے ایک مقدس سمت کو قبلہ بنا کر اللہ کے ہاں اپنا درجہ محفوظ کر لیا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے عمل سے ثابت نہ کر دے مشرق اور مغرب کچھ فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کال ہے وہ اس سے اپوزٹ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا اس کو آپ دوبارہ لکھ لیجئے کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں یہ تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد میں پیج نمبر 246 پہ آپ کو مل سکتا ہے پھر یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے ساتھ آخرت پر پھر فرشتوں پر پھر کتابوں پر بلکہ کتابوں نے ہی کتاب کا لفظ آیا کیوں اس لیے کہ اصل عمل تو اب اسی کتاب پہ ہوگا پہلی کتابوں کو ماننا لیکن عمل اس کتاب پہ کرنا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو انسان سے مطلوب ہے وہ حقیقی تقوی مطلوب ہے صورت حج کی آیت نمبر سینتیس تھرٹی سیون میں آتا ہے ولا دما اُہا ولاکل تقوا من نہ تو ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون کن کے قربانی کے جانوروں کے مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے اور اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا کہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تکبیر کرو اور اے نبی بشارت دے دو نیک لوگوں کو یہ سورہ حج کی آیت نمبر تھرٹی سیون ہے تو پھر ساری آیت کو پائل اپ کرتے ہیں کیسے من آمن باللہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں تو یاد رکھیے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے دامن کو پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کے احساس کا پورا اس کے وجود میں شامل ہو جانا پھر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا اور اللہ تعالیٰ کا اس کی یادوں میں اس طرح بس جانا کہ اس کے پورے کردار پر وہ ذات چھا جائے والذین آمنوا اشد حب اللہ سویٹ میموریز محبت ہر وقت رب کی یاد ہے پھر سخت مشکلات میں اللہ کا دامن نہ چھوڑنا اور زندگی کی ہر چیز کا مالک رب کو بنانا یہ ہے آمنا باللہ